This conference is being recorded. में कलाम फलसफा और वो बातें बहुत ज़्यादा हैं जिनका ताल्लुक इंसान की अकल से है और अकली अलूम जितने भी हैं इन सब का یہ خاصہ ہے کہ ان سے کبھی کبھی دل کے معاملات میں غفلت زاری ہو جاتی ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس جہان میں سب سے زیادہ صحیح علم وہ ہے جو انسانی عقل میں آئے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد رجوع اللہ عنابت دل کا نرم ہونا اور دنیا سے بے رغبتی کا ہونا ان چیزوں پر اثر پڑتا ہے اور عقلی علوم کے غلبے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں رہتی اس لیے یہ خیال آیا کہ کچھ اپنے بزرگوں کا ذکر کیا جائے پلیز اپنے اپنے فون میوٹ پہ آپ کہے جتنے بھی عقلی علوم ہیں فلسفہ اور کلام کی مباحث ہیں اور منطقیوں کے دلائل ہیں ان سے کہیں آگے بڑھ کے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کے علوم اور ان کی باتیں ہیں سلسلہ نقصندیہ میں حضرت خواجہ زبید صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشائق میں سے تھے اور ان کے خلیفہ کے آفاق صاحب رحمت اللہ رہی اور شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور شاہ ولی اللہ محسوس سیلوی رحمت اللہ علیہ کا دور اور یہ حضرات آگے پیچھے کے تھے اور ان کے خلیفہ شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مولانا فضل رحمان بنچ مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے اور وہ یہ بات فرماتے تھے اور شعر پڑھتے تھے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی آدمی سے انہوں نے پوچھا اپنے ایک مرید سے جو دلی سے آیا تھا کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی ایسی دکان دیکھی ہے جہاں پر اللہ تعالی کے اس کا سودا بکتا ہو اور پھر فرمایا دلی میں دو دکانیں ہم نے دیکھی جہاں حقیقی معنی میں اللہ کی محبت کا سودا کرتا تھا اور ایک دکان جو تھی وہ ہمارے حضرت کا آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھی اور شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی نسبت سے ماں رحمان رحمت اللہ علیہ ایک شیر پڑھتے تھے اور شعر تو اصل میں یہ تھا کہ اے اے تیری داستان اللہ کی محبت میں جو لوگ فنا ہو گئے ان سب کے آقا اور بہت اچھی باتیں کرنے والے لیکن وہ اسے پڑھتے تھے کہ اے شہ آفاق شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ جو میرے شہر کے بہت اچھی باتیں کرتے تھے بعض دو من نشان ایسا آدمی جو دنیا میں کوئی نہیں اسے جانتا تھا اس کا نام آپ نے پیدا کر دیا صرف و ناو سے کمرہ سوک تھی سر من سے فلسفہ کہ جتنا کچھ میں نے پڑھا تھا آپ نے اسے جلا دیا اور کیا یہ کہ آپ اسے اس کے خدا فروختی اللہ کی محبت کی جو آگ تھی اسے روشن کیا تو یہ سر سرہ فلسفہ علم کلام ان سب چیزوں کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ہی جو روح کی طلب ہے اور روح کا جو سکون ہے وہ ان علوم میں نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس دین کو جو قائم رکھا اور اس دین کو جو پھیلایا تو کبھی موازنہ کرو کہ جتنا اللہ کا دین ان خانقاہوں سے اور خرفیوں سے پھیلا اتنا یہ دین ان لوگوں سے نہیں پھیلا جو منطق اور فلسفے کے آئمہ میں شمار کیے جاتے بحث رہی باتیں رہی دلائل رہے لیکن جو حقیقی اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ انہی لوگوں کے مرہون منت تھا اور ان لوگوں کے ہاں کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے ساتھ تعلق کی تعلیم دی اسی لیے جو لوگ بھی پڑھ پڑھا جاتے تھے اور منطق اور فلسفے کی انتہائی کتابوں پہ بھی پہنچ جاتے تھے ان کو بھی اعتراف یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ جو راہ ہے یہ بہت زبردست ہے ایک ساتھ لکھنؤ آئے اور وہاں پر رحمان گنج مراد آباد میں حاضری ہوئی تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا حضرت پڑھتا ہوں تو فرمایا کیا پڑھتے ہو اس نے کہا حضرت ملا مبارک قاضی منصف کی اعلیٰ کتابیں تو حضرت نے فرمایا سرفر اللہ اور پھر فرمانے لگے کہ ہم نے مانا تم نے منصب پڑھ کے ملا مبارک اور قاضی کی مثل بن گئی اتنا زیادہ پڑھ لیا تو پھر تم نے کیا کمایا کیا حاصل کیا اور پھر فرمایا کہ ملا مبارک کی قبر پہ جا کر دیکھو اور جس شخص نے چار دن اخلاق کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہے اس کی قبر میں جا کر دیکھو کتنا دور سرکتا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اس لیے علم جس قبر کو پیدا کرتا ہے اس کا علاج اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے علم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ہستی کی تلقین کرتا ہے کہ تم ہو اور یہ ہستی کی تلقین اور یہ کہ تم ہو اور تمہارا علم اور تمہارا نام اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کے ایسے بندے جنہوں نے اس علم کے قبر کو توڑا اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت کام انہیں سے لیا اور پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ جو لوگ اپنے زمانے میں بڑے بڑے مانے گئے اب ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا اور جو سب سے کم درجے میں مانے گئے ان کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا کام کیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہزاروں شاگرد تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پانچ شاگرد ایسے تھے جن میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عائد تھا کوئی گہرا تھا لنگڑا تھا ایسا تھا بہرا لنگڑا تھا نابینا تھا ایک آنکھ نہیں تھی لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات ان سے پھیلی ہمیں بڑی تلاش رہی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی بہرے ہوں اب تک نہیں ملے صحابہ رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ اگر کرو ان کے حالات کو تلاش تو وہ جن کے متعلق صرف اتنا آتا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی یا یہ کہ انہوں نے دیکھا تھا تو ان کی تعداد بھی دس ہزار سے کم ہی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے نو ہزار چند سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لکھا ہے کہ بس اتنے ہیں اس سے زیادہ اس میں عورتیں مرد بچے سب شامل ہیں اس سے زیادہ کے حالات نہیں تو دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی ایسے صحابی رضی اللہ عنہ جو بہرے تھے یہ نہیں لا نابینا ملے تو یہ ہوتا ہے اس کو سب سے کم درجے کا سمجھتے ہیں اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے اس لیے بہت سی چیزیں محض اللہ کے انتخاب پر موقوف ہیں کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا رحمت اللہ ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد مولانا احمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے بہت بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور بھی لوگ اور جس کو سب سے زیادہ کم درجے کا سمجھا جاتا تھا وہاں محمود حسن شیخ الند رحمت اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان میں ایک انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام کافی ہے مگر جتنا فیض ان کا اور ان کی برکات حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے پھیلی کسی سے نہیں پھیلی یہ سب چیزیں ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تقسیمات علاقیہ میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابتدا کی ہے اور انہوں نے دین کو تین شعبوں میں تقسیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دین ایک تو وہ ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے اور دوسرا شعبہ انہوں نے عبادات کا اور تیسرا احسان سلوک اور تصور کا لکھا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنے بھی کمال دیا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پر نقشبندیہ سلسلے کے تھے اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں تھے اپنی خیر خواجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا حضرت مجھے ذکر سکھا دیں تو خواجہ عبید اللہ رحمت اللہ علیہ جن کے شہر تھے یا خواجہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شہر تھے وہ اور اسم جدو جن کے کہانی تجنگی رحمت اللہ علیہ دونوں خواجہ واقف اللہ رحمت اللہ علیہ جی کے خلاف تھے حسین جدید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے اور وہ ان کے ساتھ زیادہ تھے خواجہ واقف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو انہوں نے انہیں اللہ کا نام لکھنا سکھایا اور کہا یہ لکھا کرو تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لکھتا ہے کہ میرے والد سے اتنا غلبہ ہوا کہ ایک مرتبہ سولہ سفے پورے لکھ کچھ اور رہے تھے ایک مرتبہ مطلب لکھتے لکھتے لکھتے اللہ جب آیا تو سولہ پتے پورے اللہ اللہ اللہ لکھتے چلے گئے اچھے سے آ رہا ہے تو کوئی لکھتے کچھ اور آ اتنا یاد الہی کا غلبہ تھا مجھے اسی لیے عشا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے والد نے کہا کہ تم اپنی پیدائش سے پہلے جو اللہ کو یاد کرتے تھے تو مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ جو بیٹا اب ہوگا تو یہ پیدائشی طور پر اللہ کو یاد کرنے والا ہے رحمت اللہ اپنے والد کے متعلق بہت کچھ ہے اور فکری طور پر یہ سلسلہ حضرت سید احمد شریف رحمت اللہ علیہ تک پہنچا کیونکہ آگے صاحب لذیذ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے اور صاحب لذیذ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ہر طرح سے علیم سے نوازا بیت بھی کرتے تھے حلقہ بھی تھا ذکر اذکار بھی تھے فلسفہ بھی تھا علم کلام طرح عقائد اس کی ایک اور طرح حضرت نے اس کی حدیث سے کام کیا جس کس چیز سے ہر جگہ اور انہوں نے ایک خواب دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مسجد میں تشریف لائے ہیں اور انہیں حکم دیا ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر جس کو میں کہوں اس کو بھیجو ہر ایک کو مت بھیجو تفصیلی خواب انہوں نے لکھا اور وہاں غلام علی صاحب اللہ علیہ کو بھیجا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر دیں تو وہاں غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے تیرہویں صدی کے سلسلے کے مجدد تھے انہوں نے لکھا کہ سبحان اللہ آپ تعبیر پوچھتے ہیں اور مجھے اس کی تعبیر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان میں پچھلے تین سو برس سے روحانیت کی ایک قسم ہے جس کا فیض نہیں پھیلا اور آپ سے آپ کے خلفا سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ بھیجے گا جس سے یہ کام چل پڑے گا تو جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آئے تو شاعد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کو اللہ نے خواب میں دکھایا اور انہوں نے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو بیٹھ کیا تو بیعت کے بعد ان کے خاندان میں ایک شادی آ گئی سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے لکھنے کی اس تک نہیں اور بہت سے لوگوں کو جب کسی کام کے لیے چنتا ہے تو پھر وہ خود ہی ان کی تربیت کرتا ہے صلاح والسلام کے قصے پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اسے میں نے رکھنا ہی تھا کے سپاہی آتے ڈھونڈتے پتہ نہیں مارتے کہ نہ مارتے ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا سمندر میں بہا دو یعنی جہاں پہ موت یقینی ہے اس کے حوالے کا ہم بچائیں اور پھر فرعون کے گھر جا کے اتارا کہ یہاں پلو کرو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف مراحل پر اگر غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے آخر پہ پہنچ کے کہ خدا کی حکمت رہی تھی تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھ نہیں سکے اور شادی آ گئی تو اس میں ایک کنات لگانی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ نے پوچھا بھائی یہ کون ہے جو کناس لگا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ مجھ سے مریض ہوئے ہیں اور ان کے ماموں اور اور فلاں فلاں یہ والد صاحب کے شاگرد تو انہوں نے کہا اسے مجھے دے دیں شاہ عبد القادر صاحب اللہ علیہ بحث نہیں کرتے تعویذ کسی کو نہیں دیتے تحفہ نہیں قبول کرتے تھے باوجود اس کے کہ یہ اور شاہ آفاق صاحب اور اور اور, اور یہ جو تھے خواجہ عبد العدل رحمت اللہ علیہ یہ سارے ایک ہی شیخ کے خلفاء میں سے تھے لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ میں بڑا غلبہ تھا تنہائی کا شاہ عبد الرزیق صاحب بڑے حیران ہوئے کہ کی کیا بات ہے ان کا بھائی یہ آپ کا مرید ہے مجھے دے تو لے جاؤ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے وہ لے گئے اور اکبری مسجد جو اب ختم ہو گئی ہے دلی میں جس جگہ تھی وہ ہم نے دیکھ ہے تو وہاں مسجد کے سین میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو یہاں بیٹھ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ڈھائی سال تک سردی کی شدید بارشیں اور گرمی کی دھوپ سب مجھ پہ اسی جگہ پر ڈھائی سال بیٹھے رہے بس میں ضرورت کے لیے اٹھے آئے ذکر ڈھائی سال اتنی محنت اور مشقت کے بعد لے گئے اور کہا بھائی میں نے اسے جس حد تک ہو سکتا ہے بنا دیا باقی فرق لیں پر کھوا لیں کسی سے اور پھر اسے اجازت دیں تو پھر صاحب لذیذ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں اجازت دی سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک تھی اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو ہندوستان میں چھوڑ دیا کہ یہاں رہ کے کام کرو دین کا مجدد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی تجدید وہ دین کے مختلف شعبوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کس چیز کی ضرورت تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے بٹھا دیا اپنے بہت سے کو ہندوستان میں اور ساتھ یہاں رہو اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاؤ خدا کو یاد کریں ان میں شاہ نصیر صاحب رحمت اللہ رہے تھے دلی میں اور ایک میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ تھے اور میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جو لوہاری کی مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہتے تھے بس سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو خلفا رہتے لیکن مشغلہ کیا بات کیا تھی تو قرآن پڑھانا اور کچھ نہیں اور نصیر الدین دیوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خلافت دی تھی سلسلہ نقش بندیا تھی تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ گئے دلی اور بیت ہو گئے ان سے تو انہوں نے سلسلہ نقش بندیا کا سارا سلوک طے کروا کے پھر خلافت دی تو خط آ گیا کہ گھر میں یہ یہ مصروفیات ہیں تو یہ واپس آ گئے پھر اس کے بعد یہ گئے دوبارہ اور میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت سلسلہ کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے صابری سلوک کو طے بھی کروایا اجازت کی یہ ان اللہ کے بندوں میں تقریباً سب میں تھا حضرت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کرواتے تھے یہ سلسلے سے نقش کا سلوک طے کرنا مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں جب انہوں نے خلافت دی احمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تو حضرت سے فرمایا کہ مجھے نقش بندی سلسلے کا سلوک طے کروا دیں تو گنگوئی اللہ نے فرمایا جو آخری مراقبے کی تعلیم میں نے تمہیں دی ہے تمام صلاف کی انتہا یہی ہو جاتی ہے اور پھر عجیب بات فرمائی فرمایا اس پہ محنت کرو مولوی صاحب پیر مرید سے بڑھ جاتا ہے اور مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے تو سلسلہ نقش بندیہ اور چشتی صابری یہ دونوں حضرات کی خلافت سے حضرت حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو تھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے ہندوستان میں اور جب جنگ آزادی ہوئی تو پھر یہ سارے لوگ چلے گئے ہجرت کر کے سید احمد شہید رحمت اللہ میں وہاں کرامت علی صاحب جون پوری تھے اور بڑے بڑے حضرات تھے یہ سب مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور پھر تدفین بھی وہی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بڑی جامع شخصیت بنایا ایک سو اسی سے زیادہ کو تھے حاجی صاحب اور آج مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے خلفاء دو طرح کے ہیں کچھ نے تو آ کے مجھ سے خود کہا کہ ہم اللہ کا نام کسی کو سکھا دیں میں ان کا سکھا دوں مجھے کیا ہے اور فرماتے تھے کچھ ایسے تھے جنہیں میں نے خود اجازت دی اور ایک سو اسی خلفا سے بھی زیادہ لیکن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا چلا کس سے سارے لوگ پیچھے رہ گئے صاحب رام پوری رحمت اللہ علیہ ان کے نام کا ڈنکا بچتا تھا ہندوستان میں اور عبدالسوی صاحب رام پوری نے باقاعدہ سلوک تصوف اجازت سب کچھ لیکن اپنے سلسلے میں بدعات شروع کر دی اور ان کے باقی خلفاء میں ایک تو بڑی شخصیت حضرت کی ایس گاؤں کی رحمت صاحب سنگوئی رحمت اللہ عارف اور دوسری شخصیت حضرت ثانوی رحمت اللہ عارف کی اور تیسرے حضرت شیخ الد رحمت اللہ عارف کے بھی استاد حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ عارف اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ عارف سے کوئی سلسلہ بظاہر نہیں چلا حضرت شیخ الد رحمت اللہ عارف کو انہوں نے اجازت دی بعض لوگ کہتے ہیں اور پھر لیکن حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کو اصل میں اجازت رحمت صاحب گنگوئی اللہ علیہ سے ملی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ بھی جو چلا ہے تو بہت مختصر بعض لوگ کراچی میں میں نے دیکھے وہ شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اپنے ساتھ رکھتے لیکن سلسلہ جس چیز کو چلنا کہتے ہیں وہ شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں چلا ایک ساری چیزیں جمع ہو کے وہاں کی رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ پہ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت سے خلفا ہو جائیں ایک سو اسی خلفا حاجی صاحب رحمت اللہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے کہیں نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اور زنگوئی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں اللہ نے بڑی برکت کی گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کو اجازت دی ان میں بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بڑی بنی ہیں گنگوئی اللہ علیہ خود دیکھو تو اٹھائیس سے زیادہ خلفا ہیں کوئی سلسلہ نہیں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے لیکن بیت کا طریقت کا سلسلہ چلاؤ یہ نہیں ہوا لے دے کے پانچ چھ آدمی حضرت کے خلفا میں ایسے ہوئے جن کے سلسلے چلے اور ان میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھے اور حضرت کا بہت رجحان تھا اس کی طرف حضرت نے بیعت نہیں فرمایا اور فرمایا میری زندہ ہیں حضرت سے بیعت ہو جاؤ تو یہ دو بھائی سید احمد اور حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرت سے بیعت ہوئے گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے خط و کتابت رہی مدینہ منورہ سے حضرت نے آخری خط جنہیں مدینہ منورہ لکھا اس میں لکھا کہ اگر سب کچھ ہے لیکن جہاں کس دن کے لیے آ جاؤ تو بہتر ہو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں سے جانا آنا چاہتے تھے ہندوستان لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تھی تو ان کے بھائی جو تھے انہیں بھی حضرت نے یہی لکھا تھا تو بھائی نے ایک خط لکھا گھر والوں کے نام رکا لکھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں اور کمرے میں چھوڑ کر چلے آیا شام سے جب بھائی نہیں آئے تو سب طرح تلاش پڑی کہ کہاں گئے تو رکا ملا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں تو مدنی احمد علیہ بھی آ گئے اور جب گنگو پہنچے ہیں تو حضرت نے آخری مراقبے کی تلقین فرمائی مراقبہ اعزاز کی یہ بات عجیب ہے کہ اس سارے سلاسل میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تک جب تک یہ لوگ پورا تصوف کا سلسلہ طے کرا کے مراقبہ اعزاز تک پہنچا نہیں دیتے تھے تب تک اجازت نہیں دیتے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک سو اڑسٹھ خلفا ہوئے اور ایک سو اڑسٹھ خلفا میں سے کسی ایک کا بھی علم ہمیں نہیں ہے کہ کسی کو اجازت دے ہو فرق اتنا سبق پڑا ہے کہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ آخری مراقبہ رات تلقین فرماتے تھے پھر اس کے بعد کہتے تھے اس میں رسوخ آنے دو پکے ہو جاؤ پھر کہیں جا کر خلافت کی بات آتی تھی حضرت مدری رحمت اللہ علیہ نے اس نے ذرا سا یہ کر دیا تھا کہ خلفا بھی ابھی بھی بات حضرات زندہ ہیں اور حضرت کے مکتوبات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری مراقبے کی تلقین کر کے پھر ساتھ اجازت دی دیتے تھے اپرماتے سے کرتے رہو یہ نہیں ہوتا تھا کبھی بھی کہ سلوک کے باقاعدہ اسباب نہ طے کرائی جائے حضرت گنگوئی نفر اللہ مسود کے خلفا میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ مراقبہ ذات تک کے سارے مراقبات نہ کرائے سلوک اور تصوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی چند دن کے لیے اللہ اللہ کر لے یا چند دن میں رہے کسی شہر کی مجلس میں یا اس کے اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں حسد نہ رہے بھوت نہ رہے یہ نہ رہے یہ نہ رہے اس کے خلافت ہو جائے دیوبند میں کبھی یہ بات نہیں تھی اکابر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جتنے لوگوں کو بھی اور حضرت کے بہت مرید ہو گئے تھے اتنے مرید حضرت کے اپنے ہم اثر کوئی نہیں یہاں تک کہ کلکتہ میں حضرت ایک جلسے میں گئے تو اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے بیت کے لیے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بیت کی لاؤڈ اسپیکر تھے اور پانچ ہزار کے قریب قریب افراد تھے اس وقت بیت ہوئے سید احمد سعید رحمت اللہ علیہ کے بعد کتنی مقبولیت حضرت کو ملی تھی ہم نے ایک مرتبہ بہت سی چیزیں جو حضرت نواب علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی ان میں سے ایک یہ بھی بات پوچھی تھی کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کتنی کثرت سے رجوع کسی طرف ہوا تو فرمایا کہ دو آدمیوں کی طرف اور فرمایا تھے ایک تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور پھر فرمایا کہ مجھے بہت تمنا تھی کہ سید احمد سعید رحمت اللہ علیہ کو کہیں خواب میں دیکھے اور میں نے حضرت کی سوانے بھی لکھی حضرت سے تعلق بھی تھا تو ایک مرتبہ میں نے خواب میں سید صاحب رحمت اللہ کو دیکھا تو میں بہت خوش تھا خواب میں اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں تبدیل ہو گئے تو حضرت کا میں پہلے بھی معترف تھا لیکن اس کے بعد مجھے احساس ہوا حضرت کی عظمت کا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند گئے تھے حضرت سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے اور فرماتے حضرت کے یہاں میں ایک مہینہ رہا اور حضرت نے مجھے پڑھایا اور حضرت کبھی کبھی جب صبح آتے تھے تو صرف اتنا مجھ سے کبھی کہتے تھے کہ علیمیا کیا حال ہے ہمارے سارا دن اس ایک جملے کا میں لطف اٹھاتا تھا حضرت کی ایسی محبتیں اور دوسرے فرماتے تھے کہ اتنا جو رجوع لوگوں کا ہوا وہ ہمارے شیخ حضرت صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی طرف تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلفا میں بس یہ ایک شخصیت حضرت کی تھی دوسری شخصیت اگر آپ دیکھیں حضرت کے خلفا میں تو وہ یہ رائے پور کا سلسلہ چلا اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اصل میں گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ ہوئے تھے اور ان کا قصہ بڑا عجیب ہے وہ پہلے سہارنپور میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیٹھ ہوئے اور وہیں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک انہوں نے طے کیا اور ان کے جو شیخ تھے ان کا نام بھی عبد الرحیم تھا اور وہ خلیفہ سے سواف میں حاجی اخن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کے اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے اتنے شدید مخالف تھے کہ وہ کہتے تھے بیٹھ کرو اس شرط پہ کہ تم انگریزوں کی نوکری نہیں کرو عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو خلافت جب ہوئی تو انہیں احساس تھا اس بات کا اور یہ سب نے رہا ہے یہ بعد والے لوگوں کی بات نہیں ہے یہ پہلے لوگوں کی بات ہے کہ باوجود اجازت اور خلافت کے اپنے مشاعد سے ہمیشہ تعلق رکھا ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے یہ ان سب حضرات میں تھا تو شاہ عبد الرحیم صاحب کسی کو گائس نہیں کرتے تھے بڑے حضرت جو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ جب آئے ہیں تو انہوں نے بڑی محبت سے فرمایا کہ آ میرے چاند میں تجھے بیٹھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی بہت بڑی کا ہے پھر ان کے انتقال کے بعد وہ بند ہو گئے پھر سے میں بندیا نے سکوت خاموشی بہت زیادہ ہے رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو ہمارے سکوت اور خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچتا اسے ہماری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا تو شبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کا سلوک طے کیا تھا اس کے اندر بڑا غلبہ تھا خاموشی کا لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چیز ابھی باقی ہے پھر وہ گنگو آئے گی اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو اس نے فرمایا جب آپ کو وہاں سے اجازت ہو گئی سب کچھ تو اب کیا ضرورت ہے ہم کیا نہیں حضرت آپ سے استفادہ ضروری ہے تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہیں بیت فرمایا پھر سلسلہ اختیار کافیا کا سلوک اکثر کے مراقبہ اعزاز ان سے بھی کروایا اب یہ ایسی باتیں ہیں جو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنی ہے بہت سی حضرت خود فرماتے تھے کہ اب سلسلہ اشتیا صابریہ میں مراقبہ اعزاز تک پورے اسباب کو کروانا اور پھر سلسلے کی نسبت اور مراقبہ اعزاز میں رسوخ یا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں رہ گیا ہے یا فرماتے ہیں سنائے پوری رحمت اللہ علیہ کے چند خلفاء میں رہ گیا ہے عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے رائے پور میں آ کے باغ میں رہے جگہ ہے ایک اور ان کے خلفا تھوڑے تھے یہ بات نہیں تھی کہ بہت سے لوگوں کو خلافت دے دیں اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی وہاں تو نام ہی نہیں تھا ان چیزوں کا پھر جا کر اللہ تعالی نے کہاں محرم سکھوال تلاگم کا علاقہ اور کہاں رائے پور بس نصیب کی بات ہے عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے اور رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے والد جو تھے بہت بہت اللہ والد ان کی خالہ نے کی یہ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کے جو والد تھے اتنے پکے حافظ تھے اتنے پکے حافظ تھے کہ ان ان کا بیٹا جب پڑھنے کے لیے گیا یعنی شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تو وہ تلاش میں نکلے کہ بیٹا بڑا اچھا ہوا گھر نہیں آیا تو امرتسر پہنچے تو کسی گاؤں میں رہے رات صبح فجر کی نماز پڑھی حافظ احمد ان کا نام تھا اور تلا ڈنگ میں اپنے گاؤں میں وہ نماز پڑھاتے تھے فجر کی تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ فرماتے کہ میرے والد نماز پڑھاتے تھے تو آزان ہوتی تھی یوں ہی فجر کی تو فوراً مسجد آ جاتے تھے بس اتنا ہی وقت ہوتا تھا کہ دو رکھتے دو سنتیں کوئی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جب وہ فجر پڑھانا شروع کرتے تھے تو سلام پھیرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ سورج تو نہیں نکل آیا اتنی لمبی فجر کی نماز پڑھاتے تھے لوگ اٹھتے تھے سو کے اور ویزے کر کے اور آتے تھے اور پہلی رکھتی مسجد اور حافظ سے بڑے پکے تو امرتسر کے قریب کسی گاؤں میں رہے تو وہ فجر کی نماز پڑھی تو حافظ صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے ان کو لکما دیا وہ سچ کے پھر انہوں نے وہی پڑھا پھر وہی پڑھا یہ بار بار لکما دے رہے تھے آخری چپ ہو گئے تو انہوں نے نماز سلام پھیر کے کہا کہ یہ کون مجھے لکما دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں دے رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی عمر نہیں ہے اس کی تو کہنے لگے میں سات سال سے قرآن پڑھ پڑھا رہا ہوں مجھے لکما دیتے ہو کون ہو تم کہا میں مسافر ہوں کہنے لگے اچھا تو یہ تم نے قرآن کدھر یاد کیا انہوں نے کہا حضرت یہ تو بات بیکار ہے کہ کہاں یاد کیا کیا نہیں باقی نقبہ میں نے سیکھ کیا انہوں نے کہا قرآن لاؤ قرآن جب لائے تو وہاں وہی نکلا جو امام صاحب پڑھ رہے تھے یہ بات انیسویں صدی کے آخر کی ہے کہیں تو انہوں نے کہا دیکھ قرآن میں یہی لکھا ہے انہوں نے کہا جی یہ چھپ گیا ہے غلط چھپا ہے صحیح وہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو نمازیوں نے بڑا احتجاج کیا کہ ہمارے حادثہ کی غلطی نکالتے وہی نکلا جو وہ کہہ رہے تھے تو سنجیدہ حافظ انہوں نے کہا اچھا تم خیرو ہی صبح ہو جائے تو کچھ اور جگہ جاتے ہیں قرآن دیکھتے ہیں اور پھر جب انہیں تصدیق ہو گئی دوپہر تک کہ بالکل واقعی رقبہ ٹھیک دیا گیا تو بڑے کہنے لگے سات سال ہو گئے یہی پڑھ اور پڑھا رہا تھا اب پتا چلا کہ لفظ ایسے نہیں ایسے اور پھر اونٹ دیا اور کہا یہ اونٹ لے جاؤ اور جدھر جانا ہے وہ چلے جاؤ میری طرف سے یہ انعام کو تو تیس چالیس میل تک گئے اونٹ پہ اور اس بس سفر میں میں نے تیس چالیس میل جو اونٹ پہ گزارے تو وہ جتنے بھی دن لگے چالیس مرتبہ پورا پرانے پاک پڑھ لیے اور دوسرا رہا کہ بیٹا عبد القادر پتا نہیں کہاں گیا حضرت رحمت اللہ کے والد اتنے زبردست سے وفات جب ہوئی ہے وہ بھی عجیب بات تھی کہ جب نزا کا عالم شروع ہوا تو چھوٹی بیٹی قرآن کریم صدح یاسین پڑھنے لگی تو اسے منع کر دیا کہا نہیں فلاں آبلی روشن کو بلاؤ وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں انہیں بلایا انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور خلاف پر پہنچ کے خلاف العلیم جو آتا ہے سدہ یاسین کے آتا ہے وہاں پہنچ کے رک گئے کہ دیکھیں حضرت ابھی زندہ ہیں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے اللہ بھی بے آخری آئے خود پڑی اور کہتے تھے ایسے لگتا تھا اسے کنویں سے آواز آ رہی ہے اور آخری بس خود پڑھ کے ختم ہوئی وفات بھی ایسی اور حضرت پوری رحمت اللہ کہتے تھے کہ میری والدہ جو تھی وہ بارہ ہزار مرتبہ اس میں ذات روزانہ کرتی اللہ کا نام بارہ ہزار مرتبہ روزانہ لیتی تھی وفات تک معمول رہا اور یہ ذکر وہ کیا کرتی تو جب ماں باپ ایسے ذکر کرنے والے تھے اللہ کی یاد والے تو بیٹے بھی تو اثرات پڑھنے تھے حضرت پوری رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے پہلے انہوں نے پڑھا تھا یہیں پہ دنیا میں اور پڑھا کس سے حضرت کے بہت قصے ہیں یہ حضرت صحیح سنیں یہاں بھرت پور ہندوستان کے ایک صاحب علم آدمی تھے عالم دین تھے مولانا خلیل صاحب اور وہاں خلیل صاحب کو کتابیں پڑھانے کے لیے بھرت پور انڈیا سے بلایا گیا تھا انہیں حج کا بڑا شوق تھا چلے گئے حج پہ پیدل ہی چل پڑے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ پیدل جا رہے تھے تو راستے میں جو قافلہ تھا بسر گئے کسی پیرا میں نکل گئے اور بے ہوش ہو گئے پیاس لگی پانی ساری تو جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک بدو عورت تھی اس بڑیا نے ان کا سر رکھا ہوا تھا اپنی گود میں اور پانی سے کن کچرے ڈال رہی تھی تو ہوش آ گئی پانی جلنے کا تو اس پہ اور کہنے لگے کہ تم نامحرم ہو تو اس نے کہا پانی پیو تاکہ جان بچے بڑا رجوع ان کی طرف ہوا بہت لوگوں نے ان سے بیعت کی تو رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا وہ جو اس سفر میں بے ہوش ہو گیا تھا نا تو جب میں گرا اس میں اور ہوش آنے تک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جب علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بیعت ہو جاؤ اور میں بیعت ہو گیا خواب میں تو رضی اللہ سے کہا کہ سلسلہ قادریہ کے ازکار میں سلسلہ قادریہ کے اذکار میں تلقین کیے گئے بڑا جذب ہوا اس وجہ سے سلسلہ قادریہ کے مشائق رحمہ اللہ ان کے ذکر میں جو جلد کی کیفیت تھی وہ ان پر بڑی غالب ہوئی نتیجہ یہ کہ لوگ بہت بہت رجوع کیا لوگوں نے اس طرف حضرت حضرت میں نے ان سے پڑھا تھا پھر یہاں سے گئے پڑھنے کے لیے ہندوستان اور پانی پت ٹھہرے اور سے پانی پت کے اس سفر میں میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو کہ وہ کس طرح بدعات سے اجتناب کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کس کے گئے ہو تو انہوں نے کہا وہاں رحمت اللہ پڑھا پڑھ پڑھا کے جب واپس آئے تو میں رامپور گیا اور رامپور میں میں یہ دیکھتا رہا یہ حضرت جو کچھ کہتے تھے دیکھو مشاہدہ کہتا تھا فرماتے تھے ہندو آتے تھے اپلے لگائے ہوئے گاؤں سے غریب دیہات سے اور آپ کے سڑکوں پہ اتلے رکھ دیتے تھے کہ کوئی خرید لے گا گھر میں ایندھن ہو جائے گا تو میں دیکھتا تھا کہ مسلمان ہندوؤں کو مارتے تھے اور اپلے لے کے بھاگ جاتے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں ان کا بنے گا کیا اللہ تعالیٰ جب انہیں سزا دے گا تو ان کا کیا بنے گا یہ ہندوؤں سے ظلم کیوں کرتے ہیں ایک دن حضرت کے والد پہنچ گئے خط کسی نے لکھ دیا حضرت کا نام تھا غلام جیلانی تو نام غلام جیلانی سب جانتے تھے کسی نے خط لکھ دیا کہ غلام جیلانی کا انتقال ہو گیا والدہ تک جب خط پہنچا تو بڑی پریشانی انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا کدھر گیا تو فرماتے ایک دن میں نے دیکھا تو وہ والد صاحب جا رہے ہیں رام پور میں تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں چھپ جاؤں کیونکہ واپس لے جائیں گے پڑھنے نہیں دیں گے پھر میں نے سوچا بڑی سمجھلی ہے اتنی دور سے آئے ہیں تو والد صاحب سے ملا بہت خوش ہوئے تو مجھ سے فرمایا کیا کیا پڑھتے ہو تو میں نے بتایا پھر فرمایا پڑھتے رہو پھر واپس چلے گئے اور حضرت فرماتے تھے میری غیرت ایسی شدید تھی کہ کسی سے مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب بستر جو تھا والد صاحب کو دے دیا اور بستر بھی کیا تھا تھا ایک کمبل ہی اور والد صاحب نے دیکھا رات اندھیرا ہوتا تھا کوئی روشنی تو ہوتی نہیں تھی تو میں مسجد کی چٹائی میں لپٹ گیا سردی کا موسم تھا تو اب کب کبھی جو تاریخی تو آواز آتی والد صاحب سمجھے کہ پتا نہیں بلی کی آواز ہے کس کی آواز ہے تو وہ بار بار لاٹھی مارتے تھے آخر دیکھا جب انہوں نے آواز مسلسل آ رہی ہے تو انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو میں ہی تھا تو بہت ناراض ہوئے اور آٹھ روپے دیے اور فرمایا یہ رکھو اور اس سے بستر بنا رہے ہیں اگلے دن مدرسے والوں کو کہا کہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتے ان کا ہم کئی بار کہا یہ خود ہی نہیں مانتے اس کے بعد حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ گئے ہیں پھر اور پھر جب گئے ہیں تو اس وقت ڈیرا میں حکیم تھی یہ بھی تھا رہنے والا اور یہ خلیفہ ہو گیا تھا غلام قادیانی کا تو حضرت نے وہاں سے غلام قادیانی کو خط لکھا اور حضرت فرماتے تھے جو بات وہ بڑے پتے کی فرماتے تھے میں نے اتنی لڑائیاں دیکھی مولویوں میں اور اتنے مناظرے دیکھے کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا کہ اللہ کا یہ دین حق ہے یہ سب لڑائی جھگڑے یہ کیا ہے اور دلی میں مناظرے اور رامپور میں مناظرے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں میرا یقین اندر سے گر گیا کہ اگر اسلام سچا ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے مولوی کیا کرتے ہیں تو میں نے غلام کالیانی کو خط لکھا اس نے خط کا جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں نے دعا کا لکھا تو میرے لیے دعا کریں تو وہاں سے مجھے جواب آیا الدین کے ہاتھ کا لکھا اور اس نے کہا آپ کے لیے یہاں دعا کی جاتی ہے مسلسل البتہ دہانی کے لیے کبھی کبھی خط لکھتے رہیے تو اس نے فرمایا میں جب بھی پریشان ہوتا تھا دو کام کرتا تھا ایک قادیان خط لکھ دیتا تھا کارڈ ہوتا تھا ڈال دیتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں اور فرمایا اصل جو اطمینان ہوتا تھا وہ اس وقت کے دو نفل پڑھ لیتا تھا کہ اللہ جو چیز ہے اس میں حق سے رکھتے تو فرمایا تب جا کر طبیعت کا اطمینان بحال ہوتا تھا یہ سارا دور گزر گیا اور پھر حضرت نکلے ہیں اس بات کی تلاش میں کہ کہیں جانا چاہیے تو گنگو پہلے دیکھ چکے لیکن حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا بڑے حضرت کو شاہد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو کہ آنا چاہتا ہوں تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب آپ میں طلب ہے نا یعنی اچھا بننے کی مجھ میں طلب بھی نہیں ہے تو میرے شہر ابھی زندہ ہے گنگوئی رحمت اللہ وہاں چلے گئے اور اس بات جب یہ خط میں نے پڑھا تو میں پھڑک گیا میں نے کہا بے نفسی اسے کہتے ہیں اور پھر گئے وہاں پہ تو عرض کیا حضرت بیعت کر لیں تو حضرت نے فرمایا فی الحال تو میں جا رہا ہوں گنگو اور آؤں گا تو پھر بات کریں گے فرما دیتے جب میں نے دیکھا وہاں منظر رائے پور میں رہ کے کچھ دن تو مجھے پتا چلا کہ دین تو یہ ہے اور اصل یہ ہے اور پھر میں نے سوچا کہ میں گنگوئی رحمت اللہ سے اگر بیٹ ہو جاؤں تو یہاں پر سوال قلت وسائل کا نہیں ہے اور یہاں پر سوال قلت سند کا نہیں ہے یہاں تو جہاں طبیعت لگے وہاں کی بات ہے تو حضرت گنگو گئے تو میں چلا گیا قادیان وہاں پر حسین الدین تھا اس سے ملا بڑی آؤ بھگت کی سب دوستوں کی اس نے کہ وہ جیسی باتیں کرتا تھا آخرت کی ان چیزوں کی میرا دل کہتا تھا کہ میں کیا ہو ہوتا اور پھر جو اصل کی نماز پڑھ کے بیٹھتا تھا اور پڑھتا تھا لا الہ الا انت سبحانہ تھا تو جب تک پڑھتا تھا آنسو گرتے تھے اور اگر میں نے اپنے حضرت کو نہ دیکھا ہوتا تو میں قادیانی ہو جاتا پر تھے کئی بار میرے جی میں آیا تو میں نے سوچا کہ یہ حسین الدین اور غلام حق پہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن جسے میں نے رائے پور میں دیکھا ہے نا اللہ اس آدمی کو کبھی باطل پہ گمراہی پہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو نہیں چھوڑنا جب میں واپس آیا تو حضرت نے بیع کر لیا چند دنوں بعد میں نے اس چیز کا ذکر کیا تو حضرت کا چہرہ غصے سے صرف ہو گیا بیٹھ گیا تو میں اچھی جو حضور صلی اللہ وسلم جو مخالفت کرے گا جب کہ ہدایت واضح ہو گئی اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور راہ پر چلے گا تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا شیطان سے اس کی عمرائی فرماتے بعد حضرت نے جو یہ جو کہا اس سے میری تسلی ہو اور پھر رائے پور میں حضرت نے زمانہ گزارا ہے حضرت فرماتے تھے رائے رائے پور میں شیخ کہتے تھے پوری رحمت اللہ علیہ ایسا وقت گزرا کہ وہاں پر مطبخ میں معیز الدین صاحب کھانا لاتے تھے پھر حاجی جانی صاحب آ گئے تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ میں نے کہا حضرت مجھے خانقاہ رہنے دیں سوچتے فرمایا رہو سے فرمایا ایک دن کے تمہارے پیچھے کون ہے میں نے کہا دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے ایک دیدی ہے سو فرمایا او بہت بڑا کنبا ہے یہ تو ہم سمجھے تم اکیلے ہی ہو میں نے کہا حضرت میں اکیلے ہی ہوں میرا پیچھے کوئی نہیں سب کچھ آپ ہی تو وہ خاموش ہو گئے اور کھانا کیا ملتا تھا چوبیس گھنٹوں میں ایک مکئی کی روٹی حاجی جانی صاحب ایک دن لے کے آئے روٹی رکھی تو میں نے کہا حاجی صاحب اسے دوسری طرف سے ذرا دیا کریں پک تو تو جائے انہوں نے کہا اچھا کل کے لاؤں گا اگلے دن جو لائے تو ایک طرف ساری تھی اور دوسری طرف ساری کچی اور میرے سامنے رکھتی تو میں چپ ہو گیا اور مجھے ڈر لگا جا کے حضرت کو کہہ دیں گے اور حضرت نے اگر یہ فرما دیا کہ وہاں چلے جاؤ یا روٹی پکی ہوئی ملتی ہو تو پھر کیا فرماتے تھے کہ دس سال سے زیادہ اسی حال میں گزرے اور چودہ سال ایسے گزرے مجھے رائے پور کی خانقاہ میں کہ بس چٹائی ہوتی تھی اور ایک کمبل کسی کوڑے کے ڈھیر سے مل گیا تھا اسے دھو کر رکھ لیا تھا اور اس کو دو چار تہیں دے کے سوراخ بند کر لیے تھے بس اس پہ لیٹا رہتا تھا اور ایک روکی چوبیس گھنٹے میں ملتی تھی اور جس دن خانقاہ پہ کہیں سے لکتی آ جاتی تھی تو عید کا دن ہو جاتا اتنا طویل مجاہدہ اور رات حضرت نے جو ذکر لیا ہوا تھا بس مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے وہ کرتا رہتا تھا اور سارا دن کبھی کبھی وہاں باغ تھا اس میں گھومتا رہتا تھا دیکھتا تھا کہ کون سے پتے ہیں جو کھائے جانے کے قابل ہیں کیونکہ خانقاہ میں جو لوگ تھے سب یو پی کے رہنے والے وہ آدھی روٹی مکئی کی دن کو کھا لیتے تھے آدھی رات کو کھا لیتے تھے میں پنجاب کا رہنے والا بھوک بہت لگتی تھی تو روٹی ایک ہی مرتبہ لگتا دی اور باقی چوبیس گھنٹے اللہ کا نام یہ اتنے بڑے مجاہدے کا دور یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسی کچھ دے دے یہ مجاہدے سے ہر کوئی گزرتا ہے ہر کوئی گزرتا ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کسی ایک آدمی کا استثنا کر دیں کہ یہ آدمی اس دور سے نہیں گزرا ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی مجاہدے میں لگا دیتا ہے کسی کو کسی چیز میں لگا دیتا ہے کسی کو کسی چیز میں لگا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اس سے الگ ہے لیکن آخر پر پہنچ کے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے دشمنوں کے حوالے آپ کر رہے ہیں یہ مجاہدے کا دور دیکھنا پڑتا ہے اس ندوی رحمت اللہ علیہ فرما دیتے کہ میں ایک مرتبہ فارم پور گیا شہر زندہ تھا وہاں ذکر صاحب رحمت اللہ علیہ تو حضرت کیا بیٹھ کے لکھتے تھے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا ایک تختہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بخل اور فلاں اور فلاں ان چیزوں کا علاج یہ ہے اور چار شعر لکھے ہوئے تھے تو میں نے شعر پڑھے اور میری طبیعت میں کچھ شوقی بھی تھی میں نے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہا میں نے کہا حضرت یہ اتنی دوائیاں جو آپ نے لکھی ہیں کون انہیں چھانے پٹے کہاں سے جمع کرے کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پر یہ سارا معجون ملتا ہو جا کے آپ نے آرام کھا لے تو بے تکلف بے اختیار فوراً بولے تو میں رائے پور میں ہے وہاں کرے میں کچھ بیٹھ نہیں ہوا تھا لیکن رائے پور کی عظمت جو تھی وہ آئی اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کرتا ہے یہ لوگ نکلے تھے اس میں کہ کوئی شے کسی کامل کی تلاش کرے اور وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا تعلق تھا منظور نعمانی صاحب سے اور وہاں منظور نعمانی صاحب پر کوئی بھی احسان نہ ہوتا ان کا تو وہاں حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک نیکی ہی اتنی بڑی چیز تھی اس کے کیا کہیں انہوں نے مولانا نعمانی کو کہا کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ کے پاس چلے جاؤ اور حضرت کا دامن نہ چھوڑنا کیونکہ وہ خود بھی رائے پور سے منسلک تھے تو انہوں نے صحیح رہنمائی کی اور ان کی تحریک اور اثر کی وجہ سے وہاں منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ گئے اور وہاں عبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے وہاں سے بیت ہوئے پھر خلافت ہوئی پھر الفرقان کا سلسلہ اب تک ان کی کتابیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ وہاں حبیب الرحمان صاحب السانوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے پھر اس کے بعد وہاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے پھر وہاں سے رائے ہوئے تو یہ سلسلہ سارا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور کمال کی باتیں اور عجیب و غریب چیز یہ تھی کہ وہاں علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب حضرت کا انتقال ہوا لاہور میں میں تھا تو حضرت کے آرے خلفا سب نے کہا کیسے لکھی جائے گی فرمانے لگے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے جو برف تھا بھی ان کے قریب رہے ہیں کبھی کوئی جملہ اپنے متعلق نہیں ہونا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی تاریخ میں کوئی جملہ کہہ دیں اپنے حالات بیان کر دیں کوئی بہت بڑی بات ہوگی تو بتا دیا پلان جگہ یہ ہوا تھا پلان جگہ گیا تھا تو سب کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ رائے پوری رحمت اللہ کے حالات ہی کہیں نہیں ہوگا کیا لیکن وہ عالمیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات پہلے سے تھی کہ وہ لاہور آئے تھے تفصیل پڑھ اور جب انہوں نے تفصیل پڑھی ہے احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ سے تو متاثر ہوئے بہت اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ بیت فرما لیں گے تو انہوں نے کہا میرے تو بھی شہر زندہ ہے دین پور جاؤ اور وہاں سے بیٹھ ہو جاؤ اور مولینیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دین پور میں اتنی زیادہ ذکر کی کثرت تھی کہ میں نے دیکھا وہاں پر جا کر ہر طرف ایسے جیسے انوار برستے تھے دو جگہ کے متعلق وہاں نظری رحمت اللہ علیہ نے ہم سے ذکر کیا ایک کہتے تھے کہ رائے پور میں ایسے لگتا تھا جیسے رات کو بھی روشنی ہے نور برستا تھا اور ایک یہاں پر دین پور میں نور برستا تھا فرماتے تھے میں کئی مرتبہ دین پور میں ایسے گیا جا کے دیکھتا رہتا تھا تو اتنا ذکر کا غلبہ تھا لوگوں پہ عام لوگوں پہ کہ آتے جاتے بھی ان لندہ ان لندہ ان لندہ ان لندہ کرتے تھے اور وہاں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کرنے کے میں نے ایسے دن بھی رائے پور میں دیکھے خدا کی یاد اللہ کے ذکر سے رات گئے تک گلیاں گونجتی تھی لوگ آتے جاتے آتے جاتے اللہ کو یاد کرتے تھے پھر وہاں بیٹھ بھی ہوئے حضرت مدنی احمد اللہ بھی گئے وہاں سے بھی حضرت کو خلافت کی دین پور شریف سے حضرت نے خود فرمایا کہ حضرت مدنی احمد اللہ علس میں جب پڑھنے گیا دیوبند تو دین پور کا ذکر آیا تو اس فرمایا بڑے حضرت نے مجھے اجازت دی کو بھی وہاں سے خلافت کی اور پھر وہاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی اور اس سے پہلے انہیں کہا کہ چالیس دن کے لیے واقعی مسجد لے گئے اور ایک گجرا کھلوایا اور فرمایا اس میں رو پڑھنا لکھنا سب بند فرمایا سے میرے لیے بڑا سخت اچھا مجاہدہ تھا میرے جیسا آدمی جو کتاب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا چالیس دن تک ایک لفظ پڑھنے کے لیے حضرت نے منع فرما دیا اور مجھ سے فرمایا کہ دین پور شریف والوں کی جو نسبت ہے اس کے لیے مجاہدہ یہ ضروری اور پھر روزے بھی رکھوائے پھر ایک دن چالیس دن کے بعد چیز لائے تو مجھے پھر اجازت دی تو انہیں وہاں سے پہلے خلافت مل چکی تھی پھر اس خلافت کے بعد جب پاکستان بن گیا تقسیم ہو گئی تو پھر پھر علی رحمۃ اللہ کا اب سرائے پوری رحمۃ اللہ سے آپ تعلق رکھتی ہے تو اس سرائے پوری رحمۃ اللہ کے کیا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جو کوئی جملہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں جس سے اپنی تاریخ کوئی ثابت ہوتی تو سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ اگر اس کی سوانیں کس طرح ہوگی اور پھر جب لوگوں نے میرے ذمہ لگایا تو میں نے کہا آپ سب لوگ اگر کے حالات لکھ کے مجھے بھیجیں تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی چیزیں جمع ہو گئیں کہ فرمایا میں نے اس سے انتخاب کرنا میرے لیے دشوار ہو گیا کہ کس چیز کو رکھیں کس کو چھوڑیں یہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی کرامت سمجھیے کچھ بھی لیکن جتنا انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بقا کا سامان پیدا کر دیا رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ حضرت فرما دیتے کئی مرتبہ آئی صاحب رحمت آ رہے ترابی کی نماز کے بعد کس دیر کے لیے بیٹھتے تھے کوئی مہمان آ گیا کہیں باہر کے ملک سے تو زیادہ بیٹھ جاتے تھے تو کئی مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا بس فرما دیتے رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو مٹا دیں اسی لیے حضرت کے واقعات کثرت سے سناتے تھے فرماتے کبھی ہم نے ذکر بھی نہیں سنا اپنے شیخ ہونے کا اپنا بڑا ہونے کا علم میں بڑا ہونے کا حتیٰ کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ راول پنڈی میں اسرائے پوری رحمت اللہ رہے کونور مل میں آئے تو ڈی سی بڑے بڑے لوگ شہر کے ایوب خان کی حکومت کے جتنے افسر یا اس کے پہلے جو حکومتیں تھیں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی حاضر تھے تو کسی نے پوچھا رائے پوری احمد اللہ کہ حضرت صبر کیا چیز ہے تو حضرت نے کوئی اس کا خیال نہیں کیا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے کیا اثر پڑے گا فرمایا سے پوچھو میری طرف اشارہ کر کے تو میں نے اپنی طرف سے انتہائی آجمی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ حضرت جو لغت ڈکشنری میں اس کے معنی ہے صبر کے بس وہ آتے ہیں اس کے علاوہ تو نہیں پتا تو حضرت نے بلا تکلف فرمایا میں تو وہ بھی نہیں آتے کوئی بات ہی نہیں کہ اس پہ کیا اثر پڑے گا کیا ہوگا کیا نہیں اتنی فنائیت تھی اور یہ فنائیت جو تھی حضرہ رحمت اللہ کے خلفاء میں بہت ہر شہر کے ہاں کسی نہ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ کے خلفاء میں یہ بہت اثر تھا آپ کا اب تک بھی ہے اور حکومتوں کے خلاف جو جہد اور کھیل اور نعرے اور یہ سب چیزیں اگر خانوی رحمت اللہ آپ کے یہاں دیکھیے تو علم کا کیسا تنتنا اور غلبہ ہے اور اس کے لفافے بھی تھا اگر رائے پوری رحمت اللہ کے یہاں جس چیز کا غلبہ بہت زیادہ رابط کو فنائی ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ اتنا زیادہ کہ حضرت معلومیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضرت کے اتنا فنا کا غلبہ تھا کہ جو لوگ ان کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں تھے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ حضرت کی توہین کر بیٹھے انہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی کہ یہ جو آدمی اپنے آپ کو اتنا پانی اور مٹائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام کیا تو بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جو علم ہے نا اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہستی اور ذات کو پیدا کرتا ہے اور اس علم کے ساتھ جب تک اللہ کا ذکر اس کی یاد یہ چیزیں نہ ہوں بڑا خطرناک ہے سانپ ہے جو رس لیتا ہے جب تک کہ اس زہر کا فریاف اللہ کی یاد ذکر مراقبہ ان سے نہ کیا جائے بڑے خطرے کی چیزیں لوگ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو عمل کی طور